یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم مدینے آئے اور بنو حارث بن خزرج کے ہاں ہمارا قیام ہوا کہتی ہیں اللہ کی قسم میں کھجور کی دو لکڑیوں میں لگے ایک جھولے پر تھی کہ میری والدہ آئیں تو انہوں نے مجھے اس سے اتارا اور میرے بال چھوٹے چھوٹے تھے اور پوری حدیث بیان کی سنانے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار نو سو سینتیس